أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر قابل احترام حضرات علماء معذر سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے محترم سامعین کرام ملک کے گوشوں گوشوں میں چپے چپے میں دین اسلام کی خدمت کے لیے ہم جاتے ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جاتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت روتے ہیں اللہ کے دربار میں بہت گڑ گڑاتے ہیں باری تالا بڑی محنت سے کاوشوں سے اور غریبوں نے اپنے خون پسینے سے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے ساتھ بلایا نہ علم ساتھ دیتا ہے نہ تقوی ساتھ دیتا ہے نہ صحت ساتھ دیتی ہے اب لاج رکھنا تیرا کام ہے عزت تو تیرے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے مانگ کر جب اجتماع گاہ میں جاتے ہیں جلسہ گاہ میں جاتے ہیں جلسہ خود ایک عنوان دے دیتا ہے وہاں کا جوش و خروش وہاں کی میزبانی وہاں کی طرف اور وہاں کا اخلاص مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تیاری کے ساتھ آنے کے بعد لگتا ہے کہ ماحول بجا ہوا ہے آپ جو چاہیں کریں ہم جس بات کے لیے مشہور ہیں وہ اسی بات ہی کے لیے کہ ہم حق برملا کہہ دیتے ہیں ایسے لگتا ہے نکاح خانی ہوئی اور نکاح خانی میں کسی عالم کو کہہ دیا گیا کہ پانچ دس منٹ حضرت دلہن کا دستخط ہو ہو کر آنے تک کہاں بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار کا مجمع علماء کو استعمال کرنا سیکھے جلسہ کرنا سیکھے مہمان نوازی سیکھے جس رسی سے بکری کو باندھا جاتا ہے اسی رسی سے ہاتھی کو مانیں گے آپ کیا طریقہ ہے یہ سمندر ہے ساری دنیا کو فائدہ اٹھانے دیجیے اسے کوزے میں کیوں بند کرتے ہیں آپ یاد رکھیے اللہ نے کسی بستی کو تباہ کیا برباد کیا سب سے پہلے اہل بستی کے دل میں اللہ نے پیغمبروں کی ناقدری کو ڈالا حضرت لوت علیہ سلاط وسلام جب انہوں نے یہ بات کہی ارے نانا کو بدھو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اتا تمری رجا لینسان تو کیا کہنے لگے اخرجو آلہ دو تین کریتی کم ان اتہ کرو نکالو بڑا پاک بننے آیا ہمیں سبق سکھاتا ہے سیدنا آدم علا نبی علیہ سلاد وسلام سے لے کر سرور کونین آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر کوئی نبی ایسا نہیں آیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دو کام نہ کیے ہوں ایک بکریوں کو چرایا نہ ہو اور دوسرے ہجرت نہ کی ہو ہجرت کیوں ہوتی ہے ہجرت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبر کو ہٹا کر اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں آخری پیغمبر سرور آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جو آئیں گے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے امتی کی حیثیت ہوگی آپ کی آپ پر انجیل نازل ہوئی انجیل پر عمل نہیں کریں گے قرآن پر عمل کریں گے لوکانہ موسا و عیسا حیون لما وسی آہما التبائی آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بات اللہ اگر حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو بھیجے تو ان کو بھی جنت میرے نقش قدم پر چل کر ملے گی حضرت موسا علیہ السلام چاہیں کہ توریت پر عمل کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہیں کہ انجیل پر عمل کرے یہ نہیں ہو سکتا آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن انجیل پر عمل نہیں کریں گے قرآن پر عمل کریں گے آقا کے غلام بنیں گے آقا کے امتی بنیں گے قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اب دین میں بدتوں کو کون ختم کرے گا یہ علماء ہیں یہ نبی کے وارث ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم علماء سے تنگ آ چکے یہ لوگ چندہ خور ہیں حساب کتاب نہیں رکھتے بعض علماء بعض مدارس میں مساجد میں گندے کام کر کر نکالے جاتے ہیں بعض علماء ٹی وی رکھتے ہیں بعض علماء عشق و معاشقے میں ہیں بعض علماء اپنے موبائل کے اندر رنگٹون گانا رکھے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے جب کبھی حق کو لایا تو حق کو باطل سے ٹکرایا موسا آئے تو فرعون کو نہیں لایا کیا فرعون کی وجہ سے حضرت موسا علیہ سلاط والسلام کو چھوڑ دیا جائے گا حضرت ابراہیم آئے علیہ سلاط وسلام اللہ نے نمرود سے ٹکرایا نہیں الم ترا حاج ابراہیم ہی اب بھی الملک کون سے پیغمبر ہیں کہ پیغمبر تو آئے ہو اور پیغمبر کا دشمن نہ آیا ہو حق تو آیا ہو اور باطل اس سے نہ ٹکرایا ہو ایسے ہی علماء ہیں یہ آپ کی ذمہ داری آپ کھانا نہیں کھاتے آپ کو میں بنگلور بلاؤں ولیمے کی دعوت دوں اور پیپل کے درخت کے پتے رکھ دوں گھاس رکھ دوں مٹی کے لڈو بنا کر دوں کھا لیں گے اصل چلتی نہیں چلتی آپ کی دنیا میں کپڑوں کی ہزاروں قسمیں دس روپے کے کپڑے سے لے کر پچاس ہزار روپے میٹر تک کا کپڑا پہچانتے نہیں پہچانتے چاول کی ہزاروں قسمیں پہچانتے نہیں پہچانتے زمین سڑک کے قریب ہو تو الگ قیمت دیہات میں ہو تو الگ قیمت کیا ہو رہا ہے دیہات میں ہو تو الگ قیمت ہائی وے میں ہو تو الگ قیمت کمرشل ہو تو الگ پہچانتے نہیں پہچانتے پیروں تلی رونگی جانے والی مٹی کی قیمت معلوم ہے آپ کو جس مٹی میں دفن ہونا اس مٹی کی قیمت آپ کو معلوم کھا کر جو چیز پاخانہ بنتی ہے اس کی قیمت آپ کو معلوم نبی کے وارث کو نہیں پہچانا نبی کے جانشین کو نہیں پہچانا یہ ذمہ داری ہے قوم کی اللہ نے آپ کو انسان بنایا جانور نہیں بنایا اور وہ عقل بھی بڑے بڑے جانور آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہاتھی طاقتور انسان طاقتور شیر طاقتور انسان طاقتور چیتا طاقتور انسان طاقتور ویل مچھلی طاقتور انسان طاقتور اللہ نے عقل دی اس عقل کے ذریعے سے ہاتھی کو نچواتا ہے انسان ہاتھی کو مٹھی میں کرنے والے چاند ستاروں پر کمن ڈالنے والے تجھے مسلے پر کھڑے ہونے والے امام کی تمیز نہیں ہے اذان دینے والے بلال کے نائب کی تمیز نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر کے چلی گئی تیرے ہندو پور کے اندر ماڈرن گاڑیاں نہیں آئی ابھی تو سو سال پیچھے ٹی وی کلر نہیں آئی کیبل کلیکشن نہیں آیا موبائل نہیں آیا زمانے کی رفتار کے ساتھ تیرا ہندو پور چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اور تیری ادان مسجد کی کیا ہے کبھی پوچھا حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے آتے تو تیرے بارے میں شک کرتے تیرے ایمان کے بارے میں ایک جگہ آزان ہو رہی تھی لگ رہا تھا الٹی کر رہا ہے وہ اندر کے اندر یا باہر ڈال رہا ہے ہر چیز میں سدھار آیا تیری بلڈنگ میں تیرے کپڑے میں تیرے شادی کے طور طریقے میں ویڈیوگرافی نہیں ہوتی تیری بیٹی اسکٹ نہیں پہنتی تیری بیوی نیل پالش اور لالی لپسٹک نہیں لگاتی ہر میدان میں ترقی یہ کیا ہے مسجدوں کا ماحول یہ مسلح کا ماحول یہ ممبر کا ماحول یہ اذان کا ماحول ایک مرتبہ میرے ہندو پور کے اندر ہونے والی نمازیں میں نہیں کہتا کہ غلط ہو رہی ہیں اذانیں ریکارڈ کر کر جا دارلوم دیوبند کو ہردوئی کو جانا اور پوچھنا کہ سنت کے مطابق نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے سنت کے مطابق اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ان کے فوٹو پکڑنا حرام ہے مانا گنا ہے کبیرہ ہے کر لے گنا ہے کبیرہ قوم کے خاطر سینے پر پتھر رکھ کر کہ جن علماء کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں یہ مسلح پر کھڑنے کے لائق ہے بغیر لائسنس کے ٹو ویلر نہیں چل سکتی تھری ویلر نہیں چل سکتی یہ نبی کے مسلح پر داڑھی کٹا امام کھڑا ہو سکتا ہے کیا وضاحت ہے دین کے ساتھ کیا شریعت کو کھلواڑا بنا کر رکھا ہے ہر میدان میں ترقی جل کے جی یو کے جی کلاسز ہائی ٹیک ہو چکی ہیں آج بیبی سٹنگ ہائی ٹیک ہو چکی ہیں نرسری اسکول میں کمپیوٹر آ چکا ہے اور مسلح پانچ سو سال پرانا تو چاہتا ہے کیا آخر تو چاہتا ہے میں کہتا ہوں فیصلہ کر لے ضرورت نہیں ہے خدا کو میرے تیرے سجدوں کی کبھی تجھ سے آ کر بھیک مانگا تھا کہ تو سجدہ کرنا میرا پیٹ بھر جائے گا تو نماز پڑھنا میری کبریائی بڑھ جائے گی کس چیز سے تو پیدا ہوا من ائی شعین خلاقہ کس چیز کا تجھے ناز ہے کس چیز کا تجھے گھمن ہے ماں کے پیٹ میں ہری چاٹ کر پلاتا تو گندا خون پی کر پلا تھا ماں کی نالیوں کے اندر میرا رب اگر گندا خون بند کر دیتا تو تو مردہ ہو جاتا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بادشاہ نے دعوت دی حضرت تشریف لائیے شاہی دربار میں کہا کہ ہم نہیں آتے ہمیں لینا دینا نہیں ایمان بنا تقوا بنا آل اللہ کی صحبت اختیار کر علماء سے تعلق پیدا کر سلح سے تعلق پیدا کر میں اللہ کی قسم کھا کر رب کعبہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں <coughs> اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں دنیا کے بادشاہ تیرے قدموں میں پڑیں گے میری بات لکھ کر رکھ لینا اور بھاگے گا میرے اللہ کے دربار سے بھاگے گا بھاگتا رہ جائے گا موت مانگے گا میرے اللہ کی قسم تجھے موت نہیں ملے گی یہاں جھک جا یہاں سر پٹک لے یہاں رو لے یہاں تیرے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ میرے رب کی قسم جسم کے جس حصے پر پڑے گا میرا اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا بیوی کے سامنے رونے پر فضیلت نہیں ہے بیوی کی کتنی چلی گئی آنکھیں چلی گئی بیوی دوسروں سے لائن مارنے لگی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی رونا یہاں رو لے اس رونے سے بچ جائے گا میرے اللہ کی قسم رونا تو ہے جہنم کو ڈر کر رو لے رب کو ڈر کر رو لے بیوی کے سامنے رونا نہیں پڑے گا سسرال کے سامنے رونا نہیں پڑے گا اجمان کے سامنے رونا نہیں پڑے گا دنیا کا رونا رونا نہیں پڑے گا صبح نہر پہ پیشاب کی بوتل لیاف میں لے جاتے ہوئے رونا نہیں پڑے گا پاخانہ لے جاتے ہوئے رونا نہیں پڑے گا واہ واہ واہ وار کعبے کے محافظ وار اسلام کے دائی وار قرآن کے حامی تجھے آسمان کے فرشتے قرآن کے حامل کے نام سے جانتے ہیں تجھے زمین کی مخلوق دین کی دائی کے نام سے جانتی ہے تجھے عرش کے فرشتے خیر امت کے نام سے جانتے ہیں اور جس دن سے تو نے خدا کے دربار میں رونا چھوڑ دیا اللہ نے کہا کہ در در پر تو رو ڈرونی سیریل لا رہا زار و قطار بیگم صاحبہ رو رہی ہیں اجی تم تو ہمارے ماں کی موت پر نہیں روئی تھی اجی چپ رہو یہ تو سیریل بڑا ڈرونی ہے اس میں ہیرو مر جاتا ہے اس میں فلاح ہو جاتا ہے ساس بہو کو جلا دیتی ہے جو ساس کے صحیح مرنے پر نہیں روئی آج سیریل دیکھ کر رو رہی ہے اسے مسلح پر رونا سکھا اسے امام بخاری کی ماں کی تاریخ بتا اسے حضرت جمیلا کی تاریخ بتا اسے حضرت رابطہ کی تاریخ بتا ہی نہ مرتے جو روکا غلام بنا پھرتا ہے بیوی کی بات سن کر ماں کا دل تو نے نہیں دکھایا تجھے میں آواز دوں مڈل دو بیوی کی غلامی کا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے دوستوں کی بات مانیں گے اور باپ کو زلیل کریں گے میں تجھے آواز دوں میرے نبی نے تجھے مسجد سے نکالا میرے نبی نے مدینے سے نکالا میرے نبی نے تجھے شفاعت کے فرمانے سے محروم کیا حوض کوثر کے پانی سے محروم کیا میں تجھے کہوں بزرگ بزرگوں دوستوں کوئی اور ہوگا میٹھے لڈو کھلا کر تجھے دھوکہ دینے والا کوئی اور ہوگا جو میٹھی چپڑی حکایتیں اور لطیفے اور ہسانے کی باتیں کہہ کر ٹائم پاس کر رہا ہوگا میرے سامنے بخاری ہے میرے سامنے ترمیزی ہے میرے سامنے ابو داؤد ہے میرے سامنے قیامت کا منظر ہے میرے سامنے عدالت کا ترازو ہے میرے سامنے یوم محسر ہے یوم القیامہ ہے میرے سامنے کلشیر ہے میرے سامنے بابو یا یادابی قبر ہے میرے سامنے فراؤن کا انجام ہے میرے سامنے قارون کا انجام ہے میرے سامنے شداد کا انجام ہے میرے سامنے ابو جہل کا انجام ہے میرے سامنے بوسینیا کی بیوائیں سسکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میرے سامنے فلسطین کے معصوم بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے سامنے عراق افغانستان کے نوجوان ترکتے نظر آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان حالتوں کے اندر کوئی تجھے لطیفہ سنا کر کوئی میٹھی چپڑی باتیں سنا کر تجھے بہکائے گیا زمانہ بھائی بزرگوں دوستوں کا اب پوسٹ مارٹم کا زمانہ سرجری کا زمانہ بیماری سرجری کی حد تک جب پہنچ جاتی ہے سرجن کو سر پھوڑنا چاہیے ماں روئے بیوی تڑپے اولاد بل کے اب سرجن کرنا ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا بچوں کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا میں کام کرتا ہوں کہ آج کیڈبریز چاکلیٹ دے دیتا ہوں غدار ہے غدار وہ سرجن کیڈبریز چاکلیٹ دینے والا بھائیوں بزرگوں دوستوں کے ٹیبلٹ دینے والا وہ سرجن محسن ہے کرم فرما ہے جو سر پھوڑ کر برین ٹیومر کا کیڑا نکالے ماں کے تڑپنے کی لاج نہ رکھے اولاد کے بل بلانے کی لاج نہ رکھے وہ علماء جن کی جوتیوں کی خاک سرما بنا کر لگانے کے لائق ہے ولا یا خاتون المت نائی کا نمونہ بن کر آج قوم کو بتا رہے ہیں اج داڑی بڑے تو نبی کی شفا سے محروم ہے نبی کے کوثر سے محروم ہے تو متولی صحیح تو سیکرٹری صحیح تو صدر صحیح تو چودھری صحیح تو نبی کا باقی اور نبی کا غدار ہے نبی سے وفا نہیں ہوئی ہمارا بھی نہیں ہو سکتا تو کسی مسجد کا چودھری ہونا تو دور کی بات تو مسجد کے پیشاب کا ڈھیرا نہیں بن سکتا کیا مذاق شریعت کے ساتھ کیا کرتے ہو آج فرقہ برس طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مخلص ہے عبادت میں موحد ہے وہ شرک سے بیزار ہے وہ سمجھتے ہیں وہ دین کے لیے مر مٹنے والا ہے جاؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو انشاءاللہ لکھ کر رکھو کہ قیامت تک فرقہ وارانہ فساد ہندوستان میں نہیں ہوگا داڑھی مڈو جاؤ کافروں سے کہہ دو کہ ہمیں اسلام سے اور نبی کے چہرے سے سوا لاکھ صحابہ کے چہرے سے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے چہرے سے پیران پیر کے چہرے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے سے نظام الدین اولیا کے چہرے سے شاہ محمد الیاس صاحب کے چہرے سے اشرف علی تھانوی کے چہرے سے تابعین سے طب تابعین کے چہرے سے آئینہ کے چہرے سے ہمیں بغاوت ہے ہم بش کے چہرے سے محبت کرتے ہیں فلم میں کام کرنے والے زانیوں کے چہرے سے محبت کرتے ہیں خام خاں وہ ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں داڑھی مڑو جاؤ کافروں سے مل جاؤ کہنا تم بھی پاسپورٹ اس فوٹو لاؤ ہم بھی لائیں گے دیکھو تمہارا دین ہمارا دین ایک ہے تمہارا چہرہ ہمارا چہرہ ایک ہے تم بھی نبی کے چہرے پر تھوکتے ہو اوبا بن ابھی مویت کی طرح ہم بھی تو تھوکتے ہیں داڑھی مڈا کر ختم ہو جائے گا فساد گجرات نہیں بنے گا وہ غلط فہمی میں ہیں ان کی غلط فہمی دور کرو ہم سود لے کر ماں کا بلاکار کرتے ہیں اعلان کرو تم سود کھوڑو خچ کا لیول لگا کر حاجی بن کر متولی کا لیول لگا کر چودھری کا لیول لگا کر نمازی کا گھٹا ڈال کر کیوں دھوکہ دیتے ہو ہجڑے کیوں بنتے ہو ایک بن جاؤ یا تو چلے جاؤ ادھر بارڈر اس پار یا بارڈر اس پار آ جاؤ کس نے تمہیں مجبور کیا مسلمان بننے پر وہ بچپن تھا وہ بچپن تھا زبردستی لا کر ختم کر دی گئی میں رو رہا تھا میرے ماں باپ پکڑ کر مجھے ختم کر دیے میں نہیں جا رہا تھا مجھے تکلیف ہو رہی تھی مجھے معلوم نہیں میرے کام کا آزاد دے دی گئی ایک ڈکلریشن دے دو مجسٹریٹ کے سامنے کہ مجسٹریٹ صاحب زبردستی میری ختنہ کر دی گئی اور خود ان کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے دیکھو میری داڑھی میرے چہرے پر داڑھی نہیں میرا چہرہ نبی کے دشمن کا چہرہ میرا لباس یہود و نسارا کا لباس ہے دیکھو مسلمان علماء کہتے ہیں کہ سوت کا ادنا حصہ سے چھتیس مرتبہ کپڑے کاٹ کر زنا کرنے کے برابر ہے ہے نہیں حدیث حدیث ہے نہیں علماء قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی اگر یہ بات جھوٹی ہو ہزار اٹھاؤ حضرت شیخ نے لکھا نہیں لکھا چھوٹا گنا سوکھ کا ماں کے ساتھ اگر ماں زندی ہو اس کی چولی نکال کر لنگا نکال کر کپڑے نکال کر ایک کچھ کتا کتی کے ساتھ جو کام کرتا ہے تیس پر چھ پر وہ کام کرتا ہوں اڈوانی کیوں تو ہمارے گھروں کو جلاتا ہے دیکھ میری ماں کا بلاکار کرتا ہوں میں سود نہیں لیتا مسلمان سود نہیں ہے آپ کے یہاں معاف کیجیے گا میں غلط کہہ رہا ہوں ہندوستان کے کسی علاقے میں ہوگا بنگلور میں ہے میرے خاندان معاف کیجیے صاحب آپ دودھ کے دھولے اگر کر رہا ہے وہ اپنی ماں کا چھتیس مرتبہ بلاکار کر رہا ہے اگر ماں زندی ہو اگر ماں مری ہی بھی ہو جیب سے پیسے نکالا پانچ سو روپے کی نوٹ اور گیا کلہاڑی لیا بازار سے اور ماں کی قبرستان گیا قبر کھودنے والوں سے پوچھا بی بی جان کی خبر کوسی اما کا نام بی بی جان اجی کون سے سال مری تھی انیس سو ستر پر سات میں اچھا ٹھیک ہے آنا وہ پیوٹ تھا وہ لڑکتے پڑکتے جا کر کہا کہ یہ جان کی خبر حدیث ہے حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ ماں زندی ہو یا مری بھی ہو پوچھ لو علماء پانچ سو روپئے میں کلاڑا لیا قبرستان کے واچمین سے پوچھا قبرستان کے واچ مین نے کہا یہ بیوی جان تمہاری اماں کی خبر ہے کلہاڑے سے کھودا کفن پھاڑ کر چھتیس مرتبہ قباسی کیا جاؤ دنیا والوں سے کہو زنا تم بھی کرتے ہو زنا ہم بھی کرتے ہیں تمہارے دھرم میں زنا جو ہے سود لینے پر بینک کا لون لینے پر ماں کا بلاکار نہیں ہے خام خام لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں تم کیوں مسلمانوں کے دکان جلاتے ہو مسلمان لڑکیوں کی عزت و آبرو کیوں لوٹتے ہو ساتھ دیکھو اذان ہوتی ہے تو تم بھی دکان میں رہتے ہو ہم بھی دکان میں رہتے ہیں جمعہ میں فلم رنڈیوں کی رنڈوں کی زانیوں کی ریلیز ہوتی ہے تم بھی کھڑے ہوتے ہو قطار میں ہم بھی جمعہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں بچ جائیں گے ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بچا لو میں ہاتھ جوڑ کر داڑیوں مڈو تمہارے سامنے درخواست کرتا ہوں فاطمہ نام کی لڑکی کی آبرو بچا لو عائشہ نام کی سمیا نام کی زینب نام کی کلسوم نام کی بیٹیوں کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ہم دین کے دھنی ہیں پکے مسلمان ہیں داڑیوں مڑو ہجڑو بے نمازیو اور دنیا کے کتوں جاؤ ٹھاکرے اڈوانی اور بی جے پی اور فرقہ پرست تنظیموں سے کہو کہ نہیں نہیں ہر مسلمان ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بچ جائیں گی پھر ریلیف فنڈ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر ٹاڈا مکوکا اور مختلف قسم کے ایکٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجاہد ہیں وہ سمجھتے ہیں دین کے لیے جان دینے والے اور دین کے لیے سب تم بتا دو داڑی مڈے آئے ہیں جاؤ کل پہلا کام یہ تمہارے اشتہار کے لیے پیسہ میں دوں گا میرے پاس نہیں میرا خون بیچ کر دوں گا میری کڈنی بیچ کر دوں گا میں رب بابا کی قسم کھا کر محراب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بچا لو نبی کے دین کو بچا لو مکے کے دین کو بچا لو مدینے کی حرمت کو بچا لو کیوں شرمندہ کرتے ہو کب کہا تھا میرے آقا تمہارے خاک میں آ کر کہ میں تمہارے درود کا محتاج ہوں کب کہا تھا امام احمد ابن حمل رحمۃ رحمت اللہ علیہ کی طرح میرے رب خواب میں آ کر ننانوے مرتبہ آپ نے دیدار کیا تم نے کیا دیکھا کیا دیکھا خواب میں یہی تیجوری دیکھا ہوگا کلر ٹی وی دیکھا ہوگا سسرال کے یہاں ہڈی کتے کو ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ امام احمد ابن حنبل تھے ننانوے مرتبہ خدا کا دیدار کیا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو تو خواب میں دیکھتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان میں صحابہ کرام میں ذرا نزا ہو گیا کہ حکومت کس کو جانی چاہیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کہا کہ ٹھیک ہے میں سبک دوش ہوتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں میں الگ ہو جاتا ہوں دست بردار ہو جاتا ہوں آپ امیر المؤمنین ہیں آپ خلیفت المسلمین ہیں میں سیاست کے جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا جا رہے تھے راستے میں قیس ملا قیس صحابہ کرام کے زمانے کا آدمی یہ قیس مجنون کیسے بنتا ہے دیکھیے یہ حضرت قیس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیس دیکھو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے حکومت کے بارے میں اور میں نے اپنا حق دے دیا دستبردار ہو گیا میں جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا میں نے حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی قیس جو لیلا کا عاشق تھا کہنے لگا ارے حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب جا دیکھو ایک بات کہوں برا نہ ماننا کہا کیا کہنے لگا حکومت سچتی ہے تو میری لیلا کو سچتی ہے میری لیلا کو دے دو حکومت اسے پرائم منسٹر بنا دو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمائے انت مجنون دیوانے پاگل عورت بھی کہیں حکومت کرے گی دن رات لیلا لیلا کا نام لیتا ہے کروڑ درجے بہتر میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کی خبر پر رحمت نازل کریں کہ جب اس نے دعوی محبت کیا تو محبت کا حق بھی تو ادا کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا لیلا کا جب انتقال ہو گیا لیلا کے باپ نے سوچا کہ مجنون کی بری درگت ہو جائے گی بری حالت ہو جائے گی خفیہ رکھ کر لیلا کو رات میں دفن کر دیا نماز جنازہ پڑھا کر دوسرے دن پتا چلا کہ لیلا کا انتقال ہو گیا گیا قبرستان ایک ایک قبر سونگا اور اس کے بعد لیلا کی قبر کو سونگ کر کہا کہ یہ میری لیلا کی قبر ہے میں کہتا ہوں اللہ اس کے درجات کو بلند کرے خطایا کو معاف کرے جھوٹی ہی صحیح محبت اگر اس نے محبت کی تو اس کی محبت کا حق ادا کیا یہاں آنے والے نوجوان اور جتنی دور تک ہماری بات پہنچ رہی ہے دین اسلام کے شہڈائیے آخا کے آشق ٹہلانے والوں پیرانے پیر کا دامن تھامنے والوں آخا کے کتنے نام تمہیں یاد ہیں دین اسلام کی تعریف کرنے کے لیے اگر تمہیں مائک دیا جائے کتنے منٹ تم دین اسلام کے بارے میں بول سکتے ہو قرآن کے بارے میں بول سکتے ہو اللہ کی توحید کے بارے میں بول سکتے ہو اور یہی کاروبار کا بولو کس طریقے سے کون سکھایا تم نے گھٹیا مال کو ایسے پٹی بڑھاؤ کہ سامنے والوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں جج فلاسفر حکمہ اوخانہ مفتیان ائمہ نبی کے نائبین اور جانشین ایک داڑھی مڈے لونڈے کے سامنے بے وقوف بن جاتے ہیں زبان وہاں چل کیوں محبت ہے نقلی جوتے کو اصلی جوتا بنا کر پیش کرتا ہے نقلی کپڑے کو نقلی گھی کو دیسی گھی بنا کر پیش کرتا ہے مسباق کی فضیلت تو نے کبھی بیان کی تیرے گھر میں مسواک زیادہ یا تو برس زیادہ ہے مجھے معلوم نہیں میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا تیرے گھر میں مسلح زیادہ ہے یا چٹائیاں یا قالین زیادہ ہے مجھے معلوم نہیں تیرے گھر پر میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی خفیہ کیمرہ میں نے فٹ نہیں کیا تیرے گھر میں تجبیحات زیادہ ہیں یا لڑکیوں کے گلے کے اندر لگنے والی مالائیں زیادہ ہیں کس چیز سے تجھے محبت ہے کس چیز سے تو بنا ہے کیا چاہیے تجھے جسے اللہ نے مچھر کے پر کے برابر مقام نہیں دیا جسے اللہ کے نبی نے پیشاب کے قطرے کے برابر درجہ نہیں دیا اے خیر امت آج اس دلیل دنیا پر تو مرتا ہے حیا سلو بلال کا نائب چیخ چیخ کر گلا بٹھا رہا ہے چودہ سو سال سے اخبار کے کسی گوشے کے اندر یہ اعلان آ جائے کہ حکومت زمین دے رہی ہے اناری ان پڑھ کو پڑھے لکھے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ہنفیوں کی مسجد سے شافیوں کی مسجد سے عرب میں اجم میں چوبیسوں گھنٹے میرا رب فضا میں گنجوا رہا ہے سدا لگا رہا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح لل پلا آجا نماز کی طرف آجا کامیابی کی طرف شرابی شراب میں لگا ہے کافر و مشرق دکان میں لگا ہے اور یہ نبی کا عاشق اس کی تباہ کر رہا ہے اور اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے نبی کے دشمن ایک لمحے کے لیے سوچ ایک لمحے کے لیے سوچ اس حالت میں اگر تیری موت آ جائے جنازہ مسجد میں آتا ہے کچھ آدمی اندر کچھ آدمی باہر مرد اندر ہجڑے باہر کیوں بھائی کافی نہیں ہے اتہور شطر ایمان میرے آقا نے فرمایا ایمان تہارت کے بغیر تصور نہیں ہے قرآن نہیں چھو سکتا مسجد میں آ نہیں سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا طواف نہیں کر سکتا صحیح نہیں کر سکتا تہارت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں جنازہ مسجد میں اور بیڑیاں پیتے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہوئے مسلمان صاحب نبی کے عاشق باہر اس حالت میں موت آ جائے تو مجھے بتا جہنمی فرشتے تیری روح کو لے کر جائیں گے یا جنتی فرشتے لے کر جائیں گے کس چیز کے لیے تو جی رہا تجھے موت کا ڈر نہیں جنازے کو کاندھا لگا کر تجھے قبر یاد نہیں آئی تو ملا کے بیان سے تو سدھر جائے گا قبرستان کو دیکھ کر گھروں میں موتا نکلتے ہوئے دیکھ کر جنازے نکلتے ہوئے دیکھ کر تیری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آیا بدلاؤ نہیں آیا سنیما دیکھ کر اس اتر جائے گا ایمان اسلام کی کسے قدر و قیمت ہے دنیا کے لیے پکتے ہیں مقدمے ایک ایک بارش ایک ایک انچ زمین کے لیے بھائیوں بھائیوں میں لڑائی کوئی بھائی کسی بھائی کو اس لیے نہیں لڑتا کہ تیرا چہرہ میرے نبی کے دشمن کی طرح ہے کوئی لڑائی کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس لیے نہیں لڑتا کہ تو بے حیا رنڈی کی طرح لگتی ہے مجھے تیرا نماز نہ پڑھنا مجھے جہنمی کتیا کی طرح لگتا ہے ہے کوئی لڑائی کھانے میں سالن کم میری اما آئی تو تو برابر دیکھی نہیں میرا باپ آیا تو عزت نہیں دی ایک لڑائی نماز کے لیے ایک لڑائی دوپٹے کے لیے ایک لڑائی کیا گیا تھا تمہارا اسلام کے لیے خون کا خطرہ بھی گیا مسجد کو جو فیان بھی دیا ستر مرتبہ دکھائے گا مرے ہوئے باپ کے نام یہ فیم لگایا کیا کیا تو نے بلال کی طرح پٹا خباب ابن ابد کی طرح تیری پیٹ زخمی ہوتی میرے محبوب کی طرح پیٹ پر پتھر بندے جاتے میری اما عائشہ کی طرح تیرے گھر کا چولہا سوکھتا پتا لگتا کہ کلیمے کی قیمت کیا ہے تجھے زمین کی قیمت معلوم نہیں تجھے داڑھی کی قیمت معلوم نہیں نالائق مردود نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر تو پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا تیرا نبی سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے ہم کیا گلا کریں کیا شکوا کریں بھاجپا سے آر ایس ایس سے کیا شکوا کرے اسرائیل سے کیا شکوا کرے امریکہ کی کتوں سے ہمیں مسجد میں نبی کے دشمنوں کے چہرے نظر آتے ہیں ممبر و محراب میں نظر آتے ہیں کمیٹیوں میں نظر آتے ہیں ہم کیا شکوا کریں غیروں کا صبح نہار پہ اللہ کا نام لے کر غیر بھی اٹھتا ہے غیر بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر اٹھتا ہے اور مسلمان پہلا کام تحجد کا قتل دوسرا کام فجر کی نماز کا جنازہ تیسرا کام اشراق کی نماز کی تدفین چوتھا کام چاش کی نماز کا قتل عام اور خون خرابا اب دھوپ کی تیزی نے ستائی گرمی نے ستائی تو اب اٹھا یجمان ساڑھے دس بجے تحجد کا وقت جا چکا تھا فجر کا وقت نکل چکا تھا اشراق کا وقت بیت چکا تھا چاش کا وقت قریب القتم تھا پہلا کام یہ کہ بیٹے کو بھیج کر یا گھر میں رکھے ہوئے اس طرح کو لا کر آئینے کے سامنے جا کر نہ نہ جس نے تحجد کا قتل کیا فجر کا قتل کیا اشراق کا جنازہ نکالا چاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہ بابا بیت الخلا میں جائے گا اٹاچ باتھ روم کے اندر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالے گا اسرائیل اگر قرآن پر گولی چلاتا ہے تو اس کا دھرم قرآن کو اس نے مانا نہیں اسرائیلی کتے ایمان و اسلام کے دشمن ہیں امریکی کتے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور وقت کے فرعون ہیں وہ ان کے لیے زیبا ہے وہ قرآن کو پیروں تلے روندے الحاظ اللہ یا قرآن پر تو تو کلمہ پڑھنے والا تیری موت کے بعد تیرا کچھ سال سندل کے پوڈر سے کلمہ تیرے سینے پر لکھنے والا چہرہ نبی کے دشمن کا ہو لباس غیر کا ہو گھر میں ناچ گانا ہو مسجد میں دوسری رکعت عشاء کی ہوتی ہے امام صاحب عراق پڑھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت لا تسمعوا القرآن تسما لاد تغلبون اللہ نے کافروں کے واقعے کو نقل کیا کیا کہ قرآن پڑھتے وقت شور و کرو کرو تسما لہاد القرآن ولغوفی شور و کرو اب یہاں حاجی صاحب کی بیوی حاجی صاحب کو فون کرتی ہے اب بھیڑو چماروں کی میوزک رنگ ٹون دوسری رکاف کے اندر امام صاحب محرام میں کیا پڑھ رہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوفی یہ کافروں نے کہا وقال الدینہ کفرو وقال الدینہ کفرو جو دھیڑ ہیں چمار ہیں چمار کی اولاد بھیڑ کی اولاد کافر کی اولاد مشرق کی اولاد کیا کہا قرآن ہے سورہ حامیم سجدہ بارہ چوبیس کنہوں نے کہا علماء بیٹھ قرآن لاؤ میں دکھاتا وقال الدینہ کفرو بھیڑ کے بچے چمار کے بچے مشرق کے بچے گنیش کی پوجا کرنے والے گائے کا پیشاب پوتر سمجھ کر پینے والے دھرتی کی پوجا کرنے والے وقال الدین کفرو لا تسما قرآن قرآن کو مت سنو ولغوفی اب دوسری تیسری سب کے اندر ڈنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ میوزک بچ رہا حاجی صاحب کے موبائل کا کیا امام صاحب کیا پڑھ رہے بھیڑ کا بچہ یہ کام کرتا ہے ابھی نے ثابت کرتا ہے لبئی امام صاحب اللہ کو گواہ بنا کر کے تو میں دھیر کے ہو جاتا ہوں اللہ کے گھر کے اندر میرے آقا موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامد برکاتہم ہم فرماتے ہیں لڑکیوں کے ہاتھ میں سیل فون نہیں وہ فون ہے وہ جہنمی آلہ ہے لڑکیوں کو فون ہی مت دو بڑا ماڈرن بنتا ہے بیوی کے نام الگ فون بیٹی کے نام الگ فون تاکہ اس کا عاشق اسے ایس ایم ایس بھیجتا رہے خطرناک گانے بھیجتا رہے نتیجہ کیا ہوتا ہے مانو ایک فتوا دارلوم کراچی میں تلاش رہا تھا ایک فتوا آیا میرا وجود دہل گیا میرے اللہ کی قسم میں تو اس جمعہ میں انشاءاللہ اپنے یہاں سارے مسلیوں کا اور خود اپنا تجدید ایمان کرنے والا ہوں وجود دہل گیا میرا ہمارے بزرگ نہیں کہتے تھے کہ گانا مت سنو ٹی وی مت رکھو موبائل کے اندر رنگ ٹون گانے کے مت ڈالو نہیں کہتے تھے وجود دہل گیا آپ بھی سنیں گے حیرت اگر ایمان کی قیمت ہو تو میں بعض احباب کو دکھاتا ہوں فتوا ایسے جیسے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ منافق کے سامنے مشرق اور جہنمی کے اوپر گناہ اسے جیسے مکھی بیٹھتی ہے فتوا ہے کیا بھی معلوم نہیں میں کہتا ہوں اس فتوے کو سننے کے بعد اگر کوئی یوں کہے تیری ماں کی آبرو لٹ گئی تو ہمارے جسم میں جو کپ کپی آتی ہے تیری اولاد کے قتل کے قتل کر کر پرخ سے اڑا کر کتے کو لاش ڈال دی گئی جسم میں جو کپ کپی آتی ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک یہ کپ کپی نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں کیا ہے فتوا مستفتی نے دارلوم کراچی جامعہ بنوریا کا فتوا ہے فتوا پوچھا حضرت یہ جو گانے آتے ہیں گاؤں استغفر اللہ لیلا کو رب کا مقام دو کعبے کا مقام دو سبحان اللہ استعمال کرو رنڈی شرم کا اچھال کر میرے اللہ کا نام لیتی ہے اور مسلمان دیکھتا رہ جاتا یہ ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ کا نام رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں اے دنیا بنانے والے یہ دنیا تو نے کیوں بنائی تیرے من میں کیا سمائی یہ گانے کا بول ہے اس کو نقل کر کر مستفی نے فتوا طلب کیا ہے کہ اللہ پر سوال کیا جا رہا ہے تجھے دنیا بنانے کی ضرورت کیا تھی مفتی صاحب کا فتوا ہے انشاءاللہ یہاں اجتماع کے بعد بیان کے بعد زیرکس کاپی دی جائے گی آپ اسے ہزاروں کی شکل میں اللہ اکبر نو مفتیان کرام نے دستخط کر کر توثیق کی ہے کہ اگرچہ اللہ کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو نبی کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو قرآن کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو دین کے ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو اگر ارادتن اس نے گانے کو گنگنایا اسلام سے خارج ہو گیا نکل گیا مفتی صاحب کو پوچھو فجر کی نماز نہیں پڑی ایمان رہا گیا کہیں گے نہیں گیا حج نہیں کیا کہیں گے ایمان نہیں گیا زکات نہیں دی کہیں گے ایمان نہیں گیا رمضان کے روزے نہیں رکھے کہیں گے ایمان نہیں گیا مفتی صاحب کو چوہا کاٹا تھا کہ ایک گانے کے بول پر اتنی بڑی امت کو ایمان سے نکال لیا ہر کسی کو فکر اور اب تو گانوں میں فلم کے پہلے خدا اور رسول کی توہین کے گانوں کو الگ کرنا پڑتا تھا اب اچھے گانوں کو الگ کرنا پڑتا ہے پہلے چاول سے کنکر الگ کرنا پڑتا تھا اب کنکریوں سے چاول کو الگ کرنا پڑ رہا ہر فلم میں خدا کی توہین نبی کی توہین جہاد کا مزاق قرآن کی آیتوں کا مذاق یہ حرام زادہ جو خان جو ابھی حال میں فلم نکالا کلام پاک کی آیتوں کا سہارا لے کر اس نے جہاد کا مذاق اڑایا جہاد کا مذاق بدر کا مذاق ہے جہاد کا مذاق ہنین کا مذاق ہے جہاد کا مذاق تبو کا مذاق ہے جہاد کا مذاق میرے آقا کے دندان مبارک کی شہادت کا مذاق ہے جہاد کا مذاق میرے آقا بدر میں جو قدم رنجا ہوئے تھے ان قدموں کی توہین ہے یاد رکھو ایک مسئلہ کام کھول کر سنو عمل کو چھوڑنا الگ چیز ہے اور دین اسلام کے کسی رکن کا مذاق کرنا اور چیز ہے نماز ساری زندگی نہیں پڑھتا رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضا پڑھ لے انشاءاللہ مومن ہے اسلام کے دائرے میں داڑھی اڑاتا رہا کافر نہیں ہوا مشرق نہیں ہوا مسواک نہیں کی اسلام سے نہیں نکلا ساری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک نہیں کیا اسلام سے نہیں نکلا لیکن ایک سبحان اللہ کا مذاق اڑایا ایک مسواک کا مذاق اڑایا ایک تصویر کے دانے کی تصدیق کی علماء کہتے ہیں ایمان سے نکل جائے گا عمل نہ کرنے سے فاسق ہوتا ہے اور نبی کے سنتوں کا مذاق اڑانے سے کافر ہوتا ہے ان فلموں میں نبی کا مذاق اڑایا گیا قرآن کا مذاق اڑایا گیا رکھو ٹی وی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا صاحب نہ خبر کو تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا ایمان تو ہے دھرم تو ہے کہ خبر کوئی چیز ہے ایمان بناؤ مسلمانوں نبی کو مانو اللہ کو مانو تم نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا نبی کو ماننا چھوڑ دیا قرآن کو ماننا چھوڑ دیا تو سنیما تمہیں منوا رہا ہے امریکہ تمہیں منوا رہا ہے قرآن کی مانو امریکہ قدموں میں پڑے گا صحابہ نے اللہ کے نبی کو مانا ابھی روم زندہ تھا قرآن کی نازل ہوئی علی فلام گولی بتی روم چیٹڑوں میں تھے پیمن لگے کپڑے پہنتے تھے سورہ روح نازل ہوئی اور کہا گیا صحابہ یہ قیصر و کسرا تمہارے قدموں میں پڑیں گے امریکہ کا باپ بش کا باپ ہماری ٹیلٹ صاف کرے گا ہم صحیح معنوں میں نبی کے غلام بنیں گے ایمان میں وہ طاقت ہے امریکہ زمین آسمان کے تو جوہر لے کر کس سے کروڑوں کر کے تو ایٹم بم بنا لے لیزر بم بنا لے خطرناک ہتھیار بنا لے ہمارے پاس بھی ایک ہتھیار ہے کلیم طیبہ کا ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے نبی کی محبت کا ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے کلام پاک کی آیت کا امنا لنن سرو رسول کا نسر من اللہ وفت ہن قریب کا اور وان تم لالون ان کن تم کا انا فتح نالا کا فتح مبینہ کا مانو مسلمانوں مانو یہ آج آخری رات ہوگی کہ تم نے دنیا کی پوجا کر رہے تھے آج کے بعد تم رب کعبہ کی پوجا کرو رب کعبہ کی بات پھر دیکھ لو کل تلو ہونے والا سورج اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا یہ دنیا تمہاری یہ دنیا والے تمہارے یہ کوئی شولا بیانی نہیں ہے چیخو پکار نہیں ہے صحابہ کرام حبشہ کے جنگل میں گئے تھے نہیں گئے اور جنگل کے درندے بش سے زیادہ خطرناک تھا نہیں تھا اجدا بچھو سام شیر بھیڑیا اور جب گئے تو دیکھا کہ بہترین غذا ملی ہے بڑے فربا لوگ آ رہے ہیں چلو ان کو کھائیں کھانے کے لیے آئے تو کیا کہا انہوں نے کوئی تیر چلایا کوئی پتھر لے کر مارا کوئی ڈنڈا اٹھایا میں کہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں ہتھیار نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ٹریننگ نہیں ہے گولا بارود نہیں ہے رائفل نہیں ہے ایک کچھ بھی ضرورت نہیں ایک ہتھیار اپنا لو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں وہ ہتھیار جو صحابہ ہبشاہ کے جنگل میں گئے تھے اس ہتھیار پر دنیا کی کوئی حکومت ہم میں پابندی نہیں لگا سکتی دنیا کی کوئی مملکت ہمیں دہشت گرد کا لیبل نہیں لگا سکتی وہ ہتھیار ہے نبی کی غلامی کا صحابہ کرام کہنے لگے جب آئے ریچ آیا بھیلی آیا سانپ آیا بچھو آیا اور رکو نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کا یہ الفاظ ہے علماء تمہاری جوتی لے کر میرے سر پر مارو اگر صحابہ کرام نے ہمشا کے جنگل میں الفاظ نہ کہے ہوں حق ہے ہے اختیار ورنہ قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گا کون سا تیر چلایا تھا کون سا ہتھیار چلایا تھا اسلام مسلمان جو دشمن ہے سام بچھو سے زیادہ خطرناک ہے وہ نہ صاحب رسول میرا چہرہ صدیق کے چہرے کی طرح میرا لباس فاروق کے لباس کی طرح میرا کیریکٹر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح دنیا میں کوئی ایسا سینا نہیں پیدا ہوا کہ جس کے اندر عشق رسول کی آگ ہو اور تیرا گولا چلے نہیں ہو سکتا مچھر نہیں کاٹ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر کھٹل ہمارا خون نہیں لے سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر یہ رسوائی یہ ذلت دنیا کی پوجا کی وجہ سے آئی ہے مال و دولت کی ہرس کی وجہ سے آئی ہے داڑھی رکھنے والوں کو داڑھی نے دھوکہ دے رکھا نماز پڑھنے والوں کو نماز نے دھوکہ دے رکھا داڑھی والا یہ سمجھتا ہے میں نے داڑھی رکھ لیا جنت کی صنعت مجھے مل گئی اب میں مول تول میں فرق کروں معاملہ غلط کروں قرض لے کر ڈبا لوں بیٹی کی شادی کے اندر بیٹے کی شادی کے اندر لڑکی والوں پر ظلم کروں داڑھی والا نمازی امام حاجی ہر ایک ایک ایک عبادت کا سہارا لے کر کچھ لوگ بعض بزرگان دین آتے ہیں آپ کے شہر میں بھی آتے ہیں الحمدللہ ان کی میزبانی کرتے ہیں دو وقت کی روٹی ڈال دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو صاحب بیچارے کو کیا معلوم کہ گھر میں ٹی وی چھپا رکھا ہے کیا معلوم عورت کا ہے جو نفاق چاٹ کر اس کی غلامی کرتا ہے کیا معلوم کہ اولاد کا پاخانہ صاف کرتا ہے کیا معلوم کہ نماز کا قتل عام کرتا ہے کیا معلوم عالم الغیب ہے وہ نبی عالم الغیب نہیں اولیاء عالم الغیب نہیں اب یہ دیوبند سے آ گئے نانوتا سے آ گئے تھانہ بھون سے آ گئے یہ عالم الغیب ہو گئے اب یہ مس میرے پاس حضرت گنگوہی کے حضرت تھانوی کے خلیفہ مجاز آ گئے فلا آ گئے اب جس دن آئے جس رات کو گئے اسی دن کی پدر نہیں پڑی اس نے ہر ایک دین کے معاملے میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کلام پاک کا پہلا پارا سورج بقرہ کا دوسرا رکو میرے اللہ کہتا ہے وہ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وہ بھی یوملہ پھر واحوم بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے میں کہتا ہوں میں مولوی صاحب میلاد کی تقریر کرنے جاتا ہوں میں امام صاحب نورانی مجید کا مجھے ہندوستان کے چپے چپے میں میری شام میں بلند کر لے رہا ہوں متولی صاحب خوش اتنی بڑی مسجد میرے سے چل رہی ہے وہ لائٹ آ رہی تو میری وجہ سے پانی آ رہا ہے تو میری وجہ سے امام صاحب ہیں تو میری وجہ سے جماعت میں جانے والا خوش کہ میں نے سال لگا لیا میں نے چار مہینے لگا لیے مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی مفتی خوش کہ مجھے فتوے کی سند مل گئی اتارٹی مل گئی مولوی خوش صحابہ مفتی نہیں تھے صحابہ دائی نہیں تھے صحابہ مجاہد نہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی کہا جب سکرات تاری ہوئی وہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخا میراج کے اندر گئے تو دیکھا جنت کے اندر ایک محل ہے جو موتیوں سے زیادہ سفید ہے آخا فرماتے ہیں اس محل کی قیمت کو دیکھ کر میں سمجھنے لگا کہ شاید رب کائنات نے میرے لیے بنایا ہے جب میں جانے لگا میرے رفیق حضرت جبری امین نے پروایا آخا یہ آپ کے لیے نہیں آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے فرمایا لو کا بادی نبی اللہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے خطیب کھول کر بیان نہیں کرتا کیوں متولی داڑھی مڈا میں جمعہ کو اگر کہا اصل تک میرا بوریا گود ہو جائے گا وہ رازق اللہ کو نہیں رازق کمیٹی کو سمجھتا ہے میرے بچوں کے اسکول کا کیا ہوگا میری بیوی کے نام نفتے کا کیا ہوگا اور یہاں کھڑ کر کھڑے ہو کر چار گھنٹے تقریر کرے گا کہ دنیا کے مچھروں کو پالنے والا پتھر کے اندر کے کیڑے کو پالنے والا رب ہے اور خود کی نوکری کے بارے میں سمجھتا ہے کہ راز کمیٹی علماء آ جاؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیوں صبح کو رہنے والا اشراق تک نہیں رہتا ہاٹ اٹیک آ کر مر گیا زہر مرنے پڑنے والے سیٹ صاحب ہٹے کٹے اثر میں جنازہ کیسے صاحب سڑک پار کر رہے تھے لاری نے ٹکر ماری گوشت کے ٹکڑے بکھر گئے ڈاکٹر نے کہا زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا بدبو آئے گی چلو مغرب میں اٹھا کہہ دو جو کہنا ہے دین کو بیان کر دو کھول کھول کر ہر ایک میں سمجھتا ہوں میں جنتی آپ سمجھ رہے ہیں آپ جنتی تو دوزخ میں کون جا رہا ہے یہ آخا نے جو فرمایا میں نے دیکھا کہ امت کی بہت عورتیں بہت بڑا طبقہ عورتوں کا جہنم میں جا وہ کون جا رہی صاحب میں سمجھتا ہوں میری بیوی نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی نہیں وہ سمجھ رہا ہے اس کی نہیں متولی سمجھ رہا وہ نہیں امیر سمجھ رہا وہ نہیں غریب آخر کون آخا نے جو کہا وہ کس کے لیے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتقال ہونے لگا انتقال ہونے لگا اللہ اکبر لوکان آبادی نبی لکانا عمر آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر فاروق نبی ہوتے دس صحابہ جن کا کفن بازار میں آنے سے پہلے میرے رب نے جنت کی بشارت دے دی دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں وہ صحابی کہ مرضی صحابی کی ہوتی تھی فیصلہ عرش والے کا ہوتا تھا یہ حضرت عمر فاروق نے یہ وہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جس گلی سے چلے جاتے تھے شیطان اس گلی سے گزرتا نہیں تھا سکرات آئی تو کہنے لگے بیٹے میرے رخسار کو میرے کلے کو مٹی میں دبا دینا اور میرے پیروں تلی مٹی اٹھا کر میرے چہرے پر ڈال دینا شاید خدا کو یہ حالت دے کر عمر پر اللہ جھوٹے سجدوں پر تجھے ناس جھوٹی داڑھی پر تجھے ناس عمر تعطب جیسا ہم ایمان لے کر آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے سامنے اگر میرا رب کہتا ہے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں ایک آدمی کو چھوڑ کر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ شاید میں وہ جہنمی ہوں گا منافقوں کی فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے دی پتا چل گیا حضرت عمر فاروق کو حضرت صدیق اکبر کو ہم خاندانی جنتی ہیں نہ صحیح نہ نماز صحیح نہ لباس صحیح نہ چہرہ صحیح نہ تلا اگر مجمے میں سے کسی کو کھڑا کر دعائیں خلوط پڑھوایا جائے پوچھو نماز صحیح ہے ربنا تینا پڑھوایا جائے بیت الخلا کی دعا پڑھوائی جائے اور ہم بستری کی دعا پڑھوائی کتنوں کو یاد ہے کتنوں کو یاد نہیں علماء کہتے ہیں شوہر بیوی سے ہم بستری کریں اور دعا نہ پڑے تو شیطان اپنا عزو بیوی کی شرم کا داخل کرتا حدیث ہے حدیث کل یہ نہ کہنا کہ مولانا گندی بات محراب میں کہہ کر چلے گئے میرا میرا باپ کا فرمان نہیں اگر الزام لگانا ہو نبی کے روزے کی جالی کے پاس جا کر نبی کو کہو کہ نبی تم نے اتنی گندی بات کیوں دعا جو نہیں پڑتا ہے یاد تو بیوی سے ملتے وقت کی دعا یاد ہے اور دعوت سیدھا ڈائریکٹ جنت ایک صحابی کے جنازے میں آخا تھے ہی پڑھایا کرتے تھے اور ایسے گئے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اندر شیشہ ٹوٹ کر اس کے ذرے بکھر جاتے ہیں کانٹے بکھر گئے تو آدمی بچ بچ کر چلتا ہے بچ بچ کر چلتا ہے آخا جا رہے تھے نماز جنازہ ہوئی کرام نے پوچھا آخا ایسے کیوں جا رہے تھے جا سکتے تھے راستہ کلین تھا فرمایا یہ صحابی حضرت سعد وہ ہیں ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے عرش کے پاس سے ستر ہزار فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا یہ وہ صحابی تو مرے میں مرے کون نماز پڑھائے گا وہ امام جس کی بیوی بے پردہ وہ امام جو سود پر لیتا دیتا ہو وہ امام جو متولی کو راضی سمجھتا ہو اور صحابی مرے تو کون امام الانبیاء شافی محشر صاحب کو نماز جنازہ پڑھائے قبر کے پاس گئے جس صحابی کی نماز جنازہ میں صحابہ تھے اور نبی نے امامت فرمائی تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا کی جاتی ہے اللهم اغفر و وميتنا وشاهدنا و و اب اگر نبی نے نماز پڑھائی ہے تو نبی نے بھی تو یہ دعا کی ہوگی آقا نے اے اللہ حضرت صاحب کی مغفرت فرما دے اور اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر صدیق کو لے کر فاروق کو لے کر عثمان کو لے کر علی کو لے کر طلحہ کو لے کر زبیر کو لے کر پچاس ہزار صحابہ کو لے کر یہ کہیں رب کائنات سے ستر ہزار فرشتے جس کی نماز جنازہ میں آئے ہو اللہ بکلی حینا و میتنا اے رب کائنات محمد صاح وسلم مانتا ہے کہ حضرت صاحب کی مغفرت کر دے کیا اللہ حضرت صاحب کی مغفرت نہیں کی ہوگی کیا سمجھتے ہیں آپ بہت دعویٰ ہے گیارہویں کرنے والے کو گیارہویں کا میلاد کرنے والے کو میلاد کا امامت کرنے والے کو امامت کا چلا لگانے والے کو چلا کا مسجد میں خدمت کرنے والے کو مسجد کی خدمت کا چندہ دینے والے کو چندے کا سنا قبر میں تدفین کر دی گئی آخا آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری تھے فرمایا سات کے لیے کرو مغفرت کی اور خبر کی کشادگی کی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی نماز جنازہ پر ستر ہفتار فرشتے آئے تھے کہا خبر کچھ نہیں دیکھتی مردے کو داخل کرتے ہی پسلیوں کو اٹھا دیتی کیا تیاری ہے اس کو اٹھاؤ باہر بھیجو اس کو کیا تیاری ہے ستر ہزار فرشتے جس کی نماز جنازہ میں امام الانبیاء نے جس کی امامت فرمائی صحابہ نے جس کی اقتدا فرمائی کیا یہ حدیث جھوٹی ہے یہ قبرستان تمہارے ہندو پور میں نہیں ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوئی صحابہ کرام نڈال ہو گئے روتے روتے نبی کا آخری نمونہ تھا نبی کا آخری لگتے جگر تھا نور نظر تھا ان کو سن کر ان کی باتیں ہم تک پہنچ کر ہم اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے اے اللہ ہماری جان لے لیتا ہمارے ماں باپ کی جان لے لیتا سب کچھ چھین لیتا فاطمہ کو زندہ رکھتا لیکن تیری مرضی رب کائنات کے حضرت فاطمہ کو بلا لیا اب خبر کو چیخ چیخ کر کہنے لگے اے خبر میری جو ہے فاطمہ بہن پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ نے قبر کو زبان دی نبی کے غلام اور صحابہ رہ کر تم یہ بات کہتے ہو کیا تمہارے پیغمبر نے نہیں سکھایا کہ ہم آنے والوں کے خاندان قبیلے کو نہیں دیکھتے ہم آنے والوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ فاطمہ بنت محمد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے کس نے کس کو معاف کیا کون سی حدیث کی کتاب ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر بابو اس بات کی عذابی قبر نہ ہو یا ایمان نہیں ہے تمہارا خبر پر ایمان نہیں ہے حدیث پر ایمان تو چلے جاؤ ساتھ چلے جاؤ جاؤ راہیں کھلی نہیں ہیں ہندو خوش ہو جائیں گے انگریز خوش ہو جائیں گے امریکہ خوش ہو جائے گا کہ ستر فیصد مسلمان اسی فیصد مسلمان بے نمازی ہیں اور حدیث کہتی ہے من سلا میرن فخت فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے چلے جاؤ ہم تو کافر ہو گئے چلے جاؤ گانا گنگنایا نو مفتیان کرام کی تصدیق ہے جس میں انہوں نے لکھا عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے لفظ نکالے کافی ہو گیا مجھے بھی ذرا اچمبا لگا کہ یہ مفتیان کرام کو کاپ کفر کے گولے ڈاکتے رہتے بات مجھے سمجھ میں آیا میری ایک چھوٹی بیٹیا ہے میں نے سوچا اگر یہ بچی محلے میں جائے غیر کی صحبت اختیار کرے گندے بچوں کی صحبت اختیار کرے ایک بچہ دوسرے بچے کو ماں کی گالی دے باپ کی گالی دے شرمگاہ کی گالی دے اس چھوٹی سی بٹیا کو معلوم نہیں کہ شرمگاہ کیا ہوتی ہے مباشرت کیا ہوتی ہے مجامات کیا ہوتی ہے میاں بیوی کا عمل کیا ہوتا ہے معلوم نہیں اگر وہ بچی آ کر میری بیوی کے سامنے میری ماں کے سامنے آ کر مجھے کہتی ہے تیری اماں کے ساتھ یہ معاملہ کروں کیا میں یہ سوچ کر کہ اس بچی کو جیما معلوم نہیں مباشرت معلوم نہیں لہذا میں اسے چاکلیٹ دوں گا یا جوتا ماروں گا جوتا ماروں گا کمی نہیں اتنے گندے الفاظ میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب یہ مانا جانتی نہیں جانتی مجامات کا مباشرت کا جانو نہ جانو اس کی شان نبی کی شان گندے نقطے سے پیدا ہو کر ماں کی توہین برداشت نہیں نبی کے پیشاب کے قطرے پر ہماری کروڑوں مائیں قربان ہیں نبی کے پسینے کے قطرے پر ایسی ہزاروں دانے قربان ہیں صحیح کہا تمہارا شکریہ مفتیان کرام رام کہ تم نے ہمارے ایمان کو بچایا تمہارا شکریہ ایمان نکلا تو یہ رشتے اس دیواج میاں بیوی کا جو رشتہ ہے شادی کا سفر وہ کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے نکاح ٹوٹ گیا مردے سے نکاح باقی نہیں رہتا ان دونوں میں سے شوہر نے طلاق دی نکاح ٹوٹ گیا بیوی نے کھلا لیا نکاح ٹوٹ گیا ماؤ سے نکاح ٹوٹا طلاق سے نکاح ٹوٹا خلا سے نکاح ٹوٹا قضائے قاضی کسی وجہ سے قاضی نے فیصلہ کیا شرح اعتبار سے قضائے قاضی سے نکاح ٹوٹا ایک اور چیز ہے وہ ارتداد برتدا میاں بیوی میں سے کسی ایک نے مرتد ہو گیا کوئی ایک دین سے پھر گیا تب بھی نکاح ٹوٹا یہ علماء بھائی قاتل سے نکاح ہوگا نہیں ہوتا اگر گانا گنگنایا کیا کہتا ہے رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں الحاظ بلّہ نقل کفر کفر نباشت بطور مثال کے کہہ رہا ہوں کعبہ بنا کر سنم بنا کر تجھے پوجتا ہوں تیرا طواف کرتا ہوں کہا کہ اگر کسی نے یہ الفاظ نکالے ایمان چلا گیا اور ایمان چلا گیا تو نکاح نکل گیا اور نکاح نکل گیا تو حرام کے بچے پیدا کر رہا ہے پانچ بچے دو بچے تک انجام تھا موبائل میں گانا نہیں ڈالا دو بچے کے بعد گانا ڈالا رنگ ٹون بچا بچے نے گانا گنگنایا باپ نے گنگنایا شوہر نے گنگنایا بیوی نے گنگنایا سینہ ٹھوک کر سینے پر مار کر آج یہ مولوی کہتا ہے فتو ہے نو مفتیان نے گرام مفتیان مفتیا نے کی تصدیق اسلام سے خارج اور اسلام سے خارج تو نکاح ٹوٹا اور اس کے بعد جو تین بچے پیدا پانچ بچے ٹوٹل ایک لڑکا ایک لڑکی پہلے اور اس کے بعد تین بچے یہ تین بچے حرام کے پیڑے پیدا ہوئے اب کیا کہتا ہے حضرت ہماری سنتا ہی نہیں کوئی تعویذ دے دو کہاں سے سنے گا حرام کا پیڑا ہے کہاں سے سنے گا جمعہ میں درخواست بھیجی دم کا پانی پلایا حرام کا پیڑا ہے کہاں سے سنے گا ہے فتوا اگر یہ بات غلط ہو مجھے جوتا مارو جیسے مینا کے میدان کے شیطان کو پتھریاں مار مارو مجھے مارو میں دیوانہ ہوں مارو اور اگر سچا ہے تو کل سے اپنے موبائل سے ان بھیڑے چماروں کے گانوں کو نکالو یہ ٹی وی کا جنازہ نکالو یہ برباد کر کے رکھ دے گا یہ گھر کی خیر و رحمت کے دروازوں کو بند کر کے رکھ دے گا نکالو نکالو یہ یہودی ایجنٹ ہے مرد کا عورت کو دیکھنا جائز اگر آپ نے اپنے گھر میں مجھے چائے پینے کے لیے بلایا میں آپ کی بیوی کو جھام تام کر دیکھوں حلال ہے حرام ہے نا تو جب میرا آپ کی بیوی کو دیکھنا حرام ہے تو آپ کی بیوی مجھے دیکھنا حلال ہے حرام ہے سورہ نور کی آئے اب سور مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے کے بعد کی آیت کیا ہے وہ قرلی وہ مینا تھی یا رزو یہ ٹو وے ہے ڈبل راستہ ہے یہ مردوں کا عورتوں کو دیکھنا حرام عورتوں کا مردوں کو دیکھنا حرام مردوں کا عورتوں کی تصویر دیکھنا حرام عورت بش کو دیکھ رہی ہے ہلا لو لمبوں کو دیکھ رہی ہے گڈو کو دیکھ رہی ہے خان کو دیکھ رہی ہے پٹھان کو دیکھ رہی ہے ہلا لو کیوں دکھا رہے ہو حاجی صاحب نمازی صاحب متولی صاحب عالم صاحب یہ کیسے حلال ہو گیا ڈبل پردہ ہے ایک نابینا صاحبی آقا کے دربار میں آئے دو ازواج متحرات تھی یہ سوچ کر کے نابینا ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے آقا نے فرمایا جاؤ پردہ کرو جاؤ غیر محرم آ رہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے آقا نے جواب دیا اندھے تو وہ ہیں تمہاری آنکھیں تو نہیں گئی تم کیسے دیکھ رہے ہو حاجی صاحب داڑھی والے صاحب داڑی مبلغ صاحب مفتی صاحب اما کو غیروں سے دکھا غیروں کو دکھا غیر گھر گھر کر دیکھ رہا ٹی وی کے اندر آ کر پوتری بیٹی ہے دادی بیٹی ہے نواسی بیٹی ہے نانی بیٹی ہے سب ایک سب کے اندر بیٹھ کر بے پردہ بھیڑو چماروں کو دیکھ رہے ہیں جنازے کو میری مانو جس دن سے یہ منحوس آیا اس دن سے گھر سے تلاوت ہو ہو گئی جس دن سے یہ حرام الدہر آیا اس دن سے گھر سے درود ختم ہو گیا ذکر ختم ہو گیا میری مانو دیکھو تمہاری بیوی کا تمہاری اولاد کا آدھا وقت اس کے سامنے برباد ہو رہا ہے ایک مرتبہ کڑپا بیان گیا تھا جلال الدین کڑپوی رحمت اللہ علیہ بڑے مانے ہوئے شاعر ہیں بہترین شعر و شاعری کی ان کے ہم اثر ایک مقدمے ہمارے ساتھ اسٹیج میں تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ میں کیا ماحول دیکھ رہا ہوں میرے ہم اثر بزرگ حضرت جلال الدین کٹوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں فجر کی نماز کو اٹھ کر جب مسجد جایا کرتا تھا کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر سے یاسین کی نہ نکلتی فرماتے تھے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا غربت کا اجلاس کا وہ جو ایک چکی کا پارٹ ہوتا تھا زمین میں جسے وکلی کہتے ہیں عورتیں مسل لے کر دھان کوٹا کرتی تھی مرچی کوٹا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک عورت مسل مارتی تو کہتی سبحان اللہ اور دوسری مرتبہ جب دوسری عورت مارتی تو الحمدللہ اور تیسری مرتبہ جب عورت مارتی تو کہتی اللہ اکبر تصویر ہے پاتی بھی پورا ہوا کرتا تھا اور آٹا پیستا تھا اس روٹی کے اندر نورانیت آتی تھی یہاں ٹی وی کے اندر رنڈی کا ناچ چل رہا ہے اور بیگم صاحبہ دیکھتے دیکھتے گیس پر ککر چڑھا رہی ہیں اس نے نورا نہیں اس کو نکالو اس نے قرآن کو ختم کر دیا ذکر کو ختم کر دیا آپسی محبت کو ختم کر دیا اس کو نکالو آقا نے فرمایا لا تجالو بو تکم قبورا تم اپنے گھروں کو مسان نہ بناؤ قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب مساج میں قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی سنن و نوافل فرض سے پہلے کے گھر میں پڑھ کر آؤ نماز کا ماحول بناؤ اب ٹی وی رہے گی بیگم صاحبہ ناپاکی کی حالت میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی اور آپ مسلح بھی چاہیں گے ابھی جاؤ میں میرا فیوریٹ سیریل آ رہا ہے من چاہا گانا آ رہا ہے اس جنازے نے نم اس منہوس نے اس شیطان نے نماز کو ختم کر دیا ہمارے بڑے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے خیر برکت آیا کرتی تھی بڑوں کے نماز پڑھنے کو دیکھ کر بچے نماز پڑھا کرتے تھے درخت کون کون سا مکڑا ہم گائیں کہاں کہاں زخم پر برہم رکھیں بازار کی بات کرے مردوں کی بات کرے عورتوں کی بات کرے تاجروں کی بات کرے امیروں کی بات کریں غریبوں کی بات کریں علماء کی بات کریں جاہلوں کی بات کریں مسلیوں کی بات کریں بے نمازیوں کی بات کریں کہاں تجھے ڈھونڈوں میں مسلمان کہاں ڈھونڈوں سنیما میں شراب کے اڈے میں کہاں چلا گیا کعبہ کے محافظ کہاں چلا گیا اسلام کے پاسبان کہاں چلا گیا قرآن کا دائی کہاں چلا گیا تو کہاں چلا کہاں ڈھونڈو تجھے مسجدوں میں نماز تو نظر نہیں آتی وہ کی کہاں ڈھونڈو الیکشن کے سیزن میں کہاں ڈھونڈو تجھے کہاں اسلام اللہ کے کعبے میں دنیا بھر کی مختلف عورتیں آتی ہیں گرمی کا سیزن اتنے چست کپڑے کہ پسینے سے تر ہو کر جسم خدا کے کعبے کے سامنے حجر ہیں کے سامنے نظر آتا ہے کہاں ڈھونڈو تجھے موبائل بچتا ہے حرام خوروں کے زانیوں کے رنڈیوں کے گانے میرے اللہ کے کعبے کے سامنے بج رہے ہیں تجھے کہاں ڈھونڈو مسلمان کہاں ڈھونڈو تو چلتا تھا زمین و آسمان تیرے کلمے کی گواہی دیتے تھے زمین کانپتی تھی پہاڑ ترستا تھا تیرے پاس وہ اللہ کی دولت ہے نعمت ہے انا عرب نل امانت عالت سلا مینہا وہ منها وحملها الانسان وہ دولت ہے جس دولت کو زمین آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا فرشتوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ ہمارا حل انسان اے مسلمان تیرے پاس ہی قرآن کی دولت میں تجھے کہاں ڈھونڈو ہے کہاں ڈھونڈو کہاں چلا گیا کون سے کتے نے تجھے کاٹ لیا کون سے سانپ نے تجھے ڈس لیا کس دولت کے پیچھے تو بھاگ گیا کیا تیرے گھروں سے تیری لاش نہیں نکلے گی تو گھر میں ہمیشہ رہ جائے گا کیا تیرے کارخانے تجھے ہمیشہ ساتھ دیں گے قارون کی دولت نے اسے ساتھ دیا فرعون کی مملکت نے اسے ساتھ دیا حامان کی وزارت نے اسے ساتھ دیا شداد کی جنت نے اسے ساتھ دیا میں کس اعتماد سے تجھے کہوں کہ دنیا میں کچھ حصہ تو پالے میں دیکھتا ہوں تاریخ کے پنے پلٹ کر وہ سمود الدینہ جانو سفر بلال وہ فراؤن ضلع اوتاد الدینہ تگو فل بلاد اکثروں کی حل فساد وہ سب ہی برب کا سوتا میرے آقا کا گھر ایسے تھا حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھے جلیل القدر شہیم الجسم خری اور کل طاقتور آدمی جب میاں بیوی کا کچھ اختلاف آ گیا تھا بیکاٹ چل رہا تھا جس کو کلام پاک کے بائیس میں پارے میں اللہ نے ذکر کیا کچھ ایک معاملہ آ گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سالسی بن کر مسالحت کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے فرماتے ہیں آخا کے دربار سے اجازت لی آخا کے دربار نے آقا سے اجازت بھی کہا عمر تو ٹھیک ہے آنے دو کون سی دولت کے پیچھے پڑ رہا ہے کون سے مکان کے پیچھے پڑ رہا ہے میں تجھے ایک مکان بتاتا ہوں جو مکان بوسیدہ نہیں ہوتا یہ مکان بوسیدہ ہو جائے گا اس مکان سے تیری لاش نکل جائے گی اس مکان میں تیرے موتا کے غسل کے چھینٹے اڑیں گے آ آ میں بتاتا ہوں آ میں بتاتا ہوں تین سوال کے جواب دے دے قبر میں من ربو کا وما دین کا ومن رجل موی شفیقم حدیث ہے پوچھ لے علماء سے کہ اللہ اس زمین کے اندر تیری قبر کو تیرے مکان کو کہ نم کنو مت العروس دلہن کی طرح تو آرام کر اور حد نگاہ تک اس کو کشادہ کر دے ہم زمین کے اندر قبر بنانے آئے ہیں زمین کے اوپر فرون حامان دجال کا شداد کی جھوٹی جنت نہیں بنانے آئے ہیں دنیا والوں کو یہ جھوٹی جنت مبارک دجال کے پجاریوں کو دجال کی جھوٹی جنت مبارک شداد کے پجاریوں کو شداد اور حامان کی دولت مبارک ہم نبی کے غلام ہیں ہم نے نبی کو کا پاکا دیکھا نبی کا تڑپنا دیکھا نبی کا بلبلانا دیکھا حضرت تمہارے فاروق فرماتے ہیں میں گیا اچانک آقا کے منظر کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو کے آ گئے آقا فرماتے ہیں عمر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کیا حفصہ نے کچھ کہا ام المؤمنین حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی صاحب دادی تھی اور آقا کی بیوی تھی کہا کچھ کہا امام الانبیاء ہیں آپ ساقی کوسر ہیں شافی محشر ہیں میں راج میں سوالات پیغمبروں کی محبت کی آپ نے یہ قیصر و کسرا ذاتی خدا کے دشمن ایسے عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں آقا آپ کی یہ مبارک پیٹ جس پر جنت کے حر و دل اور جنت کا حسن قربان ہو آقا چٹائی کے نشانات میں دیکھ رہا ہوں یہ تھیلا اگر ڈبل کر لیا جائے اوڑھنے کو نہ ملے اگر اوڑھ لیا جائے بچھانے کو نہ ملے آقا یہ کیا دیکھ رہا ہو فرماتے ہیں میرے فاروق رب کائنات کی قسم میرے آقا کے گھر میں اس وقت نو بیویاں تھیں ان نو بیویوں کا پورا جو جمع پونجی تھی ایک مٹھی جو تھا ایک مٹھی اور ایک چمڑے کا تکیا تھا جس کے اندر کھجور کے تنے کو ڈالا ہوا تھا یہ کائنات کے سردار یہ کائنات کے شہنشاہ کا کمرہ تھا وہ بیت الخلا میں ماربل لگا کر پیشاب کے چیٹے اڑانے والے وہ ٹینس کے اندر سنگ مرمر لگا کر پاخانے سے لیپ پوت کرنے والے دیکھ لے میرے محبوب کا مقام کیسے تھا اما فرماتی ہیں ایک چاند دیکھ لیتی نہیں دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی میرے محبوب کے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی صحابیہ نے پوچھا آخر زندہ تو رہتی ہیں آپ کیسے رہتی ہیں فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے خاندان کے کسی بچے کو بھیج دیتی لالچ دلا کر جنت کا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر کھجور کھا کر بیجی ہی بیچ اگر مل جائے تو اس کو لے کر آنا اس کو دھو کر رات میں پانی میں بھگنے ڈالنے کی اور صبح میں امام الانبیاء کا اور میرا شہری یہی ہو جائے گا دنیا کے کتے بس کر بس کر نہ تیرے دادا زندہ ہے یا دادا کا باپ زندہ ہے اس کی کوٹی ہے باقی تو ہماری کوٹی باقی رہ جائے گی نماز کی مایا اور دولت کے سامنے پیشاب کی قطرے کی حیثیت نہیں مسجد میں نماز میں تھا میں ارد گرد کارخانے چل رہے تھے لا تسما لحاظ القرآن کا نمونہ بنے ہوئے تھے پکار پکار تھی تھی نماز میں خلل ہو رہا تھا میں سمجھا یہ کسی بھیڑ اور چمار کی اولاد کا کارنامہ ہوگا لیکن افسوس کے مسلمان تھے جو نماز کے وقت اپنے کارخانے کو چلا رہے تھے کس کا رونا روئے آخری دن کر لے آج آخری رات کر لے زمین آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا لے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں مجمع دین کے لیے بیٹھتا ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور مجمع ختم ہونے کے بعد رب کائنات کے پاس جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں یہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ آج کے بعد ہمارے پاس ہم خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے اے خدا ہمارے من کو لے لے کن کو لے لے مال کو لے لے اولاد کو لے لے رق ناراض نہ ہونا کو ناراض نہ ہونا یہ دنیا نہیں چاہیے میرے آخا نے اسے تھوک کر نہیں دیکھا میرا اللہ بنانے کے بعد ایک پر رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کافی لو یہ دنیا تمہیں مبارک ہو یہ ہو نصارہ نبی کے دشمنوں یہ دنیا کی غلادت تمہیں مبارک ہو ہمیں تو جنت کے فرشتے اور جنت کے ہو و غلمان ہمارا انتظار ہیں تھور ایک تھوک کا ذرا سمندر میں ڈالے گی سات سمندر کا پانی میٹا ہو جائے گا تمہاری دلہن آنچل سورج کے سامنے لائے گی میرے اللہ کی قسم جھوٹ ہو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لینا تمہاری وہ دلہن انتظار کر رہی ہے کہ آنچل کے سامنے سورج بے نور ہو رہا ہے ایسی ہور کو چھوڑ کر ایسے محل کو چھوڑ کر ایسے ایمان کو چھوڑ کر خبیز گندی دنیا جسے میرے آقا صحابی کو لے جا کر مری ہوئی بکری کے بچے کی طرف دیکھ کر کہا کہ جس طریقے سے اس کا کوئی مقام نہیں میرے نزدیک میرے رب کے نزدیک دنیا کا بھی کوئی مقام نہیں اے خیر امت اے نبی کے غلام اے اولیاء کے ماننے والے اے دائی اے حاجی اے نمازی تیری آج کی رات آخری رات آج کے بعد تو جیے گا یہ کہہ کر ان سلاطی و سو کی وایا وا اللہ رب العالمین اے رب جو ہو گیا سو ہو گیا اے اللہ اے اللہ تو معاف کر دے تیرے علاوہ دنیا میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہم ظالم صحیح ہم نادام صحیح اے رب تو رعوف ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو داتا ہے تو سخی ہے مولا تو ٹکرا دے گا ہم کس کے پاس جا کر معافی مانگیں گے اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک خون کے قطرے قطرے کو قبول کر دے نادانی کو معاف کر دے دنیا کی محبت نکال دے مولا اینٹ پتھر کی محبت نکال دے پیشاب بہانے کی محبت نکال دے مال کی محبت نکال دے اے اللہ تیرے آقا کی ہمارے آقا کی تیرے محبوب کے سنتوں کی عظمت پیدا کر دے قرآن کی محبت پیدا کر دے اے اللہ اے اللہ ہمارے محبوب نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی آج اس محبوب کے سامنے ہمارے آقا کے سامنے یہ امت کی بیٹیوں کی شکلیں جائیں گی رو رو کر برا حال ہو جائے گا اے اللہ تو ستار ہے ستار ہماری حالتوں پر پردہ ڈال دے قیامت کے دن یہ امت جہنم میں جائے گی یہ قوم جہنم میں جائے گی اے اللہ جہنم میں تو گنہگار جلیں گے بے نمازی جلیں گے داڑھی مڑے جلیں گے شرابی جلیں گے زانی جلیں گے اے اللہ دکھے گا تیرے محبوب کا دل دکھے گا اے اللہ اے اللہ تیرے محبوب کے دل کی لاش رکھ لے تو جنت میں داخل کرے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے اللہ جہنم سے تو نکالے گا اور مخلوق ہے یہود و نسارا اسلام مسلمان دشمن اے اللہ وہ حلمی مزید اس کا تو کہنا ہے اے اللہ ہمیں تو جہنم میں داخل نہ ہو رہا ہوں پر بجلی کی طرح گزار دے مولا آج کے بعد داڑھی نہیں مڈھائیں گے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے آج کے بعد ٹی وی نہیں دیکھیں گے آج کے بعد بے پردگی اور بے حیائی کی محفل میں نہیں جائیں گے رب ناراض ہوتا ہے جس شادی کے اندر ویڈیو گرافی ہوتی ہے جس شادی کے اندر بے پردگی ہوتی ہے میرا رب ناراض ہوتا ہے قسم کھا لو وہ سالی کی ہو سالے کی ہو ساڑو کی ہو یا کسی کے لال کی ہو تو ٹوٹ جا تو میری خبر پر جوتے پھینک لے میں رب سے ناتا نہیں توڑ سکتا قیامت کے دن تو تیرا باپ ایک کی نہیں دے گا قیامت کے دن میرے محبوب مجھے حوض کوثر کا جام دیں گے تمہیں حوض کوثر کی لاج رکھنا یا رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے اے رب کائنات ہم دنیا والوں کو خوش کرتے رہے معاف فرما اے اللہ تیرے نبی کا دل دکھاتے رہے تیرے صحابہ کا دل دکھاتے رہے اے اللہ آج سے اس دل کو یا مقلب القلوب قلب کلو بنا الہ دینی یا مسبت القلوب قلو سب بنا تھا تیرے دین کی طرف پھیر دے تیرے اسلام کی طرف پھیر دے قرآن کی محبت مسجد کی محبت مالوی کی محبت داڑھی کی محبت مدرسے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول پروا کرنے کرانے والے کو قبول پروا سننے سنانے والے کو قبول پروا اے اللہ حدیث کے اندر جو تو نے پیش گوئی فروائی تیرے محبوب نے کہ یہاں کہنے سننے والوں کو مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے اے اللہ ہم مانتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اقرار کرتے ہیں ہم ظالم ہیں اے اللہ تو داتا ہے سخی ہے اپنے رحم سے اپنے شادی رحیمی اور قریبی سے ہمیں وہ پروانہ دے دے وہ دے دے دے دے والا دے دے ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے سب نہیں جھکاتے اللہ ہم مشرق تو نہیں ہیں ہم ملحد تو نہیں ہیں ہم غیروں کے پجاری تو نہیں ہیں اے رب آج کا دن شرمندہ رہا کر آج کا دن رسوا نہ کر اے اللہ ہماری محفل کو قبول کروا لے حضرات دعا کے بعد انشاءاللہ ملک کے مختلف کونوں میں جہاں ہمارے آؤٹ ڈور بیانات ہوتے ہیں جمع کے خطبات ہوتے ہیں الحمدللہ نوجوانوں میں بڑا سدھار آیا ہے آج کے بعد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 والمسلمين اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم انصر الاسلام والمسلمين واقتل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اعداءنا اعداءك اعداء الدين شتت شملهم مزق جمعهم دمر ديارهم زلزل اقدامهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله